حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہن اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بینجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہن اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے ہرج ناؤ اور تمہاری نسل بیٹوں کی اور دو بہن اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے